نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وصلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضضتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين وفق ليه والفريقين من عرب ومن عجم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل جديد حمد و سلاد کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس موضوع کا تعلق مسئلہ طلاق سے ہے طلاق کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے ہماری بحث صرف اس لفظ پر ہوگی اس موضوع پر ہوگی کہ اگر کوئی شخص ایک نشست میں ایک مجلس میں ایک جملے میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے چاہے وہ طلاق اس نے ایک لفظ کے ساتھ دی ہو کہ جا میں نے تجھے تین طلاق دی یا انہی لفظ کو اس نے مجلس میں الگ الگ کر کے کہا ہو کہ جا میں نے تجھے طلاق دی جا میں نے تجھے طلاق دی جا میں نے تجھے طلاق دی تو جمہور علماء اور حضرات صحابہ کرام سے لے کر جمہور امت مسلمہ کا یقیدہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی بڑا نزائی مسئلہ بنا چکا بن چکا ہے یہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ تحقیقی بات لب لباب آپ کے سامنے بیان کروں گا تفصیل سے اپنی جان کو بھی بچاؤں گا اور آپ کو بھی بچاؤں گا جو بات مغز ہے اس مغز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ خلاصہ صحیح طور پر آپ تک پہنچ سکے آپ سے صرف گزارش ہے کہ توجہ میری طرف رکھیے گا کیونکہ یہ موضوع بڑا محنتی ہے کافی مطالعے کے بعد اس کو اخذ کیا جاتا ہے تو اگر اس کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ سنا جائے تو میں سمجھتا ہوں نہ تو یہ مسئلہ افام کے لیے صحیح رہے گا نہ تفہیم کے لیے صحیح رہے گا تو لہٰذا اس مسئلے میں آپ حضرات مجلس میں کوئی اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی پرواہ مت کریں آپ یہ سمجھے ہم نے علم سیکھنا ہے جو نہیں سیکھ رہا اس کی مرضی ہے اور شرعی مسائل سے آگاہی ہر مسلمان پر فرض ہے حضرات محترم طلاق کہ قانون کو اللہ رب العزت نے اس لیے نافذ فرمایا تاکہ ازواجی زندگی گھریلو زندگی جب آپس میں ناچاتی کا سبب بن جائے اور دونوں ایک دوسرے کی زندگی کو عذاب بنا لیں نہ اس کی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکے نہ مرد کی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکے تو جس طرح اسلام نے مرد کے اطمینان قلب کے لیے اور عورت کے اطمینان قلب کے لیے دونوں کو نکاح کی دعوت دی اسی طرح جب عورت اور مرد کے اندر شرعی حدود جو اللہ رب العزت نے قائم فرمائی ہے اور جو اس کی حبیب نے بیان فرمائی ہے اگر عورت اور مرد ان دونوں حدودوں کو برقرار نہ رکھ سکتے ہوں تو اس وقت وہ طلاق دے کر اور طلاق لے کر ایک دوسرے کی زندگی کو آزاد کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا گھر کہیں اور بسا لے اور یہ کسی اور سے شادی کر لے تو گویا کہ اسلام نے یہ زندگی قائم کی ہے عورت اگر مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مرد شرابی ہے جواری ہے سود خور ہے یا کوئی کام نہیں کرتا یا کسی نشے میں مبتلا ہے یا گویا کہ مردانہ صلاحیتیں اس کے اندر میسر نہیں تو اس وقت فقہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ وقت کا قاضی عورت کی تمام باتوں کو سننے کے بعد مرد کو بلائے گا اس کے سامنے اس بات کا تقاضا کرے گا کہ تم اس عورت کے نکاح کو فس کر دو اور اس عورت کو تم طلاق دے دو اور قاضی اس مرد پر زور دے گا اگر مرد کی مرد کا قصور ہے اور اس مرد پر زور دینے کے بعد اس مرد سے زبردستی طلاق لی جائے گی جب تک کہ مرد کے اندر یہ صلاحیتیں اور یہ خرابیاں ہوں اور ایک قدم بازار میں رکھتی ہے تو شوہر کے لیے جہنم میں گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس لیے سرکار نے فرمایا جب عورتیں ایسی حرکت پر آ جائیں تو ان سے جان چھوڑا دو کیونکہ تم تو مفت میں گرفتاری میں آ رہے ہو تو گویا کہ کر رہی وہ ہے اور عذاب میں تم مبتلا ہو رہے ہو تو عورتوں کو یہ بات ذرا اچھی نہیں لگتی کیونکہ عورتوں کی ترتیب جس گھر میں ہوتی ہے باپ کی غیرت پتہ نہیں کہاں پر ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو بغیر پردے کے باہر نکالا جاتا ہے بھائیوں کی غیرت پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ہے کہ جناب بہنوں کو گویا کے روڑوں پر پھرایا جاتا ہے اللہ رب العزت ہمارے معاشرے سے سلانت کو ختم فرمائے اور پردے کی فضا اور غیرت کی فضا ہمارے اس معاشرے میں گرم فرمائے تو اس وقت ہوتا ایسا ہے کہ عورت جاتی ہے اور جس سے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مثال کے طور پر شوہر پنجاب میں ہے یا سندھ کے کسی گاؤں میں ہے اور عورت کراچی میں ہے اس نے کیس کراچی کی عدالت میں دائر کر دیا اب کراچی کی جو عدالت ہے جس میں عورت جج ہے اس نے عورت کی ساری بیان لے لی اور عورت ہے ناقص العقل جلدی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے چاہے وہ جج بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے عورت عورت ہی رہتی ہے تو جلدی اس سے متاثر ہونے کے بعد اچھا بہن تمہارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب پوری لسٹ تیار ہو جاتی ہے اب پوری لسٹ تیار کرنے کے بعد شوہر جس شہر میں ہے جس علاقے میں ہے اس علاقے میں وہ سمن بھیجا جاتا ہے سمن بھیجنے کے بعد وہ سمن پہنچتا ہے اس علاقے کے تھانے میں اب ایس ایچ او صاحب کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس علاقے میں یہ فلاں بن فلاں بندہ ہے عدالت نے اس کی بیوی کی طرف سے سمن بھیجا ہے یہ سمن اس تک پہنچا دو اور اس سے کہو کہ عدالت میں تمہیں بلایا جا رہا ہے ایس او صاحب کہتے ہیں کون ڈھونڈے گا دماغ خراب کرے گا اپنا وہ وہیں سے دستخط کر دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا تو اس نے جواب نہیں دیا وہ سمن دوبارہ عدالت میں آ گیا ایک مہینہ دوسرے مہینے عدالت پھر سمن جاری کرتی ہے اور پھر وہ سمن جاتا ہے تھانے کے اندر ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں خام مخواہ کون ڈھونڈے گا اس میں کوئی کمائی کی بات بھی نہیں ہے وہ دوبارہ دستخط کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سمن ادھر آ جاتا ہے اب ظلم دیکھیے شریعت پر آپ ظلم دیکھیے حضرات گرانی جو اسلام نے ان مسائل کو قرآن پر دیکھے کس قدر ذاتی قرآن میں جگہ جگہ ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے اگر یہ مسئلے اتنے ہلکے ہوتے تو اللہ بار بار ان مسائل کو بیان نہ کرتا اور اس مسائل پر ظلم و ستم دیکھیے شریعت متحرہ پر کتنی کڑی ضرب لگائی جا رہی ہے حضرات گرامی دیکھیے جب دوسری دفعہ سمجھ جاتا ہے تو اسی طرح ایس او صاحب اپنی طرف سے سائن کر کے بھیج دیتے ہیں جب تیسری دفعہ جاتا ہے تو اب عدالت کو ایک شے مل جاتی ہے کہ جناب ہم نے اس کے شوہر کو تین دفعہ سمن بھیجا اور وہ تینوں دفعہ نہیں آیا اب عدالت کو یہ اجازت ہے کہ وہ نکاح کا فص کا اعلان کرتی ہے اب وہ عدالت جو ہے وہ نکاح کا فص کا اعلان کر دیتی ہے عورت کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ آپ کو کھلا ہو چکا ہے طلاق ہو چکا چلے جائیں حالانکہ وہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہی ہے اور وہ عورت جا کر وہاں پر شادی کر لیتی ہے اب یہ اولاد پیدا ہو اس کے ذمہ دار کون یہ حرام کاری ہو رہی اس کے ذمہ دار کون تو حضرات گرامی بتائیے مسلمانوں پر عذاب نہیں آئے گا یہ بڑے بڑے حکمران جو حضرات گرامی حق اور حلال اور حلال میں کوئی تمیز نہیں کرتے تو اس کا بمان سب امت پر ہی آتا ہے اور سرکار نے فرمایا ہے کہ جب لوگ یہ چاہیں کہ ان سے رب ناراض ہے تو اس کی دلیل کیا ہے تو اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں کہ ان پر فساق کو نافذ کر دیا جائے گا آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہی حال ملوز ہے تو دیکھیے غراۃ ایسا ہوتا ہے حالانکہ خلا میں یہ چیزیں نہیں ہے خلا میں یہ ہے جس طرح نکاح باہم رضامندی سے ہوتا ہے شوہر بیوی کی باہم رضامندی سے نکاح ہوتا ہے اسی طرح خلا بھی باہم رضامندی سے ہوتا ہے طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر مہر کی رقم دیتا ہے اور خلا میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے رقم مانگتا ہے اور دیکھیے پاکستان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے اور شوہر جب تک طلاق کے لفظ یا خلا کے لفظ مذاق خود نہ بولے قاضی چاہے امیر المومنین کیوں نہ ہو وہ اپنی طرف سے فخر نہیں کر سکتے اب دیکھیے اتنا سخت مسئلہ اگر آپ یعنی قاضی جب نہیں فخر کر سکتا تو ان ججوں کو کس نے اختیار دے دیا کہ گویا کے مسلمانوں کے تمام حدودوں کا پاوال کرے اسی طرح طلاق کے مسئلے کی جو آج بحث اور نوعیت ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیے طلاق دینا ایک بڑا اچھا کام بھی ہے اور ایک بہت سنگین جرم بھی ہے اچھا کام ایسا ہے کہ جب آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ بیوی بی رکھ سکیں تو اس کو آزاد کر دیں آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے اس کی زندگی بخش دی ٹھیک ہے اب گناہ یہ ہے کہ بیوی بی کا کوئی قصور نہیں اور آپ نے ایک دم اس کو تین طلاق دے دی ماض اللہ اور اس گناہ کے مرتکب ہو گئے آپ تو یہ بہت سخت گناہ ہے کہ ایک وقت آپ نے کیونکہ شریعت نے طلاق کی جو سمت بیان کی ہوں میں آگے بیان کروں گا طلاق بیک وقت دینے کے بعد تین طلاق ہیں بیعت مت دینے کے بعد انسان کا غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے پھر وہ ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے میں نے جو غصے میں بات کہی ہے وہ میرا رجوع ہو جائے تو شریعت نے اس کے لیے پہلے ہی بات کی تھی کہ جب تمہیں تین اختیار تمہیں دے دیے گئے تو تمہیں کس نے یہ کہا تھا کہ تینوں ایک دفعہ استعمال کر لو ارے بیوی اگر چال چلن میں صحیح نہیں تھی تو تم ایک طلاق دیتے پھر اس کو تھوڑی چھٹی دیتے اس کو رخصت دیتے اگر وہ نہ سدھر تو پھر دوسری طلاق دے دیتے تو دوسری طلاق میں جو تمہاری بیوی رہتی اب تم نے ایک ہی نشست کے اندر تینوں طلاقیں دے دی گناہ تم نے کیا جرم تم نے کیا اور بھاگتے ہو مولوں کے پاس کہ جناب ہمیں حلال کروا دو ہمیں جائز کروا دو تو حضرات گرامی دیکھیے انسان دو چیزوں سے بڑا ڈرتا ہے ایک مال سے اور ایک بیوی سے اس کی محبت گویا کے انسان کے دل میں بڑی ہوتی ہے تب وہ جو چاہوں گا بد مذہب پھر کون ہے صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جو طریقہ کار چلا ہے وہ دو آج بھی آپ کو دیکھیے یا تو مال دے کر بندے کو کھینچتے ہیں یا عورتوں کی گویا کی محبت دلا کر بندے کو کھینچتے ہیں یہ دو چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں جس سے انسان جو ہے کہ نفسیاتی طور پر گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے تو آج بھی ایک فرقہ ماری یہ وجود میں آیا بن فروڑ میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے مدرسے میں ایک بہت بڑی مشین لگائی ہے یہاں سے تین طلاق ڈالتے ہیں تو وہاں سے ایک طلاق نکلتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہزار دانے آپ گنتے رہو طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق بولے ہزار دفعہ بولو ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو کیا مطلب جب بندہ جو دنیا سے محبت رکھنے والا ہو دنیا کی محبت ایک بہت بڑی لانت بھی ہے جب وہ دنیا سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے اور مال سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دے کر رخصت کر چکا ہوتا ہے اب اس کی توجہ اس کے بچوں کی طرف پڑتی ہے تو اب وہ دین دنیا بھول جاتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے شریعت کو میں سیدھی چھری سے حلال کر دوں یا الٹی چھری سے کسی بھی طریقے سے ہو جائے میرے لیے کوئی مسئلہ نکل جائے چاہے میں اس وقت ہندو بن جاؤں یا اسلام سے نکل جاؤں اب حضرات گرامی وہ ہوتا صحیح مسلمان ہے اور پوری زندگی وہ اس بات پر عمل کرتا ہے کہ تین طلاق سے تین ہی ہوتی ہے لیکن جب اس پر خود گزرتی ہے تو شیطان اس کے سر پر ایسا حاضر ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ نیک لوگوں سے صحبت نہیں ہوتی نیک لوگوں لوگوں کی محفل میں نشش نہیں ہوتی کسی کا مرید نہیں ہوتا کسی کا چاہنے والا نہیں ہوتا بزرگوں سے محبت الفت نہیں ہوتی تو ایسا بندہ شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور بیوی کے چکر میں ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور بد مذہبوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے تو میں نے اب پر ہم پر اور مجھ پر میں نے اپنے اوپر یہ اہم فریضہ سمجھا کہ گزشتہ سال بھی میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی تھی اور آج بھی اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضرات گرامی طلاق کی نوعیتیں کیا ہے اس کو سمجھیے اور آپ بھی اس مسئلے کو باہر جا کر لوگوں کو بتائیے تاکہ آپ کی تبلیغ سے اور مسلمانوں کا ایمان بچ سکے اور اگر بال فرض کوئی اور اگر آپ کو مل جائے اور اس نے ایسی حرکت کر لی ہو تو اس کو کبھی بن سروڑ جانے کا فتوا مت دے بلکہ اس کو کہیں کہ صبر کر تو نے کر لیا کر لیا اب ایمان پر قائم رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی تو گئی گئی اب تیرا ایمان بھی چلا جائے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے ہم طلاق کی فہرست شروع کرتے ہیں جی۔ اس فلسفے کے بعد آئیے طلاق کی طرف جو آج کے مطالعے میں ہم نے تحریر کیا وہ پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں طلاق کا لبوئی مانا ہے نکاح کے گرہ کو کھول دینا رسی کی گرہ ہوتی ہے نا اس کو کھول دینا تو طلاق کا مانا ہے گرہ کھول دینا یا ترک کر دینا یا چھوڑ دینا یہ اس کا ڈکشنری مانا لغوی مانا اصطلاحی شرح میں طلاق کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فل فور یہ ازرو مال نکاح کی قید کو اٹھا دینا یعنی الفاظ مخصوصہ کسی الفاظ کے ساتھ کیسے الفاظ جس طرح کے لیان کیا جاتا ہے لیان جب کیا جاتا ہے فقہ کا مسئلہ لعان ہے کہ عورت کو اگر مرد کسی اور شخص کے ساتھ دیکھے تو وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی سے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا ہے اب کیا ہے تو شریعت متحرہ اور سرکار نے جو فتوا دیا وہ یہ آگے چل کے حدیث بھی پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو میں کہ وہ قاضی عورت اور مرد دونوں کو کھڑا کرے اور مرد سے کہے کہ تو نے اپنی بیوی کو فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا تو اس پر تو چار گواہ پیش کر اگر مرد اس پر گواہ نہیں پیش کر سکتا تو پھر دونوں سے کہا جائے گا لحان کرو لحان کس کو کہتے ہیں عورت کہے گی کہ اگر میں جھوٹی تو مجھ پر لانت ہو اور مرد کہے گا کہ میں جھوٹا تو مجھ پر لانت ہوں تو یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے کہ اس کے ذریعے الفاظ مخصوصہ مخصوصات بحث تھی کہ الفاظ مخصوصہ کے ذریعے بیوی کو چھوڑنا تو ایک لیان کے ذریعے ہوتا ہے ایک خلا کے ذریعے ہوتا ہے اور ایک طلاق کے لفظ کے ذریعے ہوتا ہے تو اصطلاح شرح کے اندر طلاق کس کو کہتے ہیں الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فل فور اپنی نکاح کی قید اس سے اٹھا دینا تو اب وہ چاہے وہ لیان کے ذریعے ہو چاہے وہ خلا کے ذریعے ہو چاہے وہ لفظ طلاق کے ذریعے ہو اب اس کی تفصیل آگے سنیے طلاق کی تین قسمیں ہیں ایک احسن ایک حسن ایک بدوئی احسن یہ کہ سب سے اچھا طریقہ طلاق دینے کا حسن اس سے کم درجے کا اچھا طریقہ طلاق دینے کا اور بدوئی سب سے برا طریقہ طلاق دینے کا جو گنا ہے تو احسن طریقہ کہ جس پر آپ پر اللہ رب العزت گرفت بھی نہیں فرمائے گا بلکہ آپ کو اجرتا فرمائے گا اور طلاق دینے کا باقی طریقہ کیا ہے وہ سماج کیجیے جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو جس ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو جائے ان ایام میں بیوی کی مقاربت نہ کریں یعنی عورت ابھی ایام حیض سے پاک ہوئی ہے ابھی وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں پہنچا اور ایک طلاق دے دیے تو دیکھیے اس نے اچھا کیا اس لیے کہ قریب پہنچتا اور حمل ٹھہر جاتا تو اس بچے کا ذمہ دار کون ہوتا وہ بچہ اگر طلاق کے بعد ہو جاتا تو اس کی پرورش کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر تمہیں طلاق دینا ہے تو اچھی طریقے سے لو اور وہ اچھی طریقے سے کیا مطلب کہ حالت حیض میں تو تم متی نہیں کر سکتے لیکن حالت حیض کی مدت جیسی ختم ہو جائے تو اس وقت تم اپنی بیویوں سے مقاربت کرنے سے پہلے قریب جانے سے پہلے ایک طلاق دے دو اگر بیوی سدھر جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سدھرتی تو ان ایام میں صرف ایک طلاق دی پھر اس میں دوران عدت مرد رجوع کر سکتا ہے اگر بیوی سدھر جاتی ہے تو دوران وہ رجوع کر سکتا ہے رجوع کے لیے قریب جانا ضروری نہیں ہے بلکہ مسکرا کر اگر ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو رجوع ثابت ہو جاتا ہے شریف کے کے اصطلاح اندر اب پھر بھی اگر بیوی بی کی عادتیں نہیں تو پھر وہ دو دن گزریں گے اس کے بعد دوسری مہاواری آئے گی اس مہاواری کو گزرنے کے بعد پھر اس کے جو دوسرا پارٹی کا دن آئے گا تو ان پارٹی کے دنوں میں بھی مقاربت نہ کرے اور دوسری طلاق دے تاکہ یہ اپنی عادتوں کو پھر سدھار اب بھی آپ کے نکاح میں رہے گی کیونکہ دو طلاق ہے اب بھی اگر عورت اپنی حد اور اپنے کرتوتوں کو صحیح نہیں کرتی اپنے چرن کو درست نہیں کرتی تو پھر اس پاکی کے بعد اس کو دوبارہ حیض آئے گا تو اس حیض کے بعد جب اس کو تیسری پاکی آئے گی تو اس تیسری پاکی کے اندر اس کو تیسری طلاق دے کر رخصت کر دیا جائے تو یہ طلاق کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو شریعت نے منتخب کیا ہے نہ عورت پر ظلم ہو نہ شریعت متحرہ کے مسائل گویا کے پامال ہو بلکہ اگر کوئی شخص کس نیک نیتی کے ساتھ اس کو ڈھیل دیتا رہے اور ہر پارٹی کے اندر اس کو ایک ایک طلاق دے اس شرط پر کہ اس سے مقاربت نہ کرے تو یہ طلاق دینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کیونکہ اس وقت اللہ اس کو اجر دے گا اور وہ اچھا طریقہ میرا مراد یہ نہیں کہ طلاق دے دی جائے بلکہ مراد یہ کہ اگر عورت اگر چاہتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آپ اس کو پسند نہیں کرتے یہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی تو ایک دفعہ طلاق دینے سے بہتر ہے اس کو رخصت تین دفعہ دے دی جائے تین پارٹیوں کی اس کو رخصت دی جائے تاکہ وہ تین مہینے کے اندر اپنی چال چلن کو درست کر سکے اور اس دوران اگر آدمی نے تیسری دفعہ دے دیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی بارگاہ میں بعض و پرس اس میں نہیں ہوگی یہ سب سے بہترین طریقہ اس سے کم درجے کا طریقہ طلاق دینے کا اس کو علما نے یہ فرمایا کہ جن ایام میں عورت حیض سے پاک ہو کر کے دنوں میں آ جاتی ہے ان ایام میں اگر اس نے مقاربت مقاربت کر کر لی لی نہیں کی تھی تو اچھا طریقہ ہے کہ نہ کی ہو اور پھر طلاق دی ہو لیکن اگر کر لی اور طلاق دے دی تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے اس میں بھی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ عورت ہے انسان اس کے مرد اس کے لیے لباس ہے وہ مرد کے لیے لباس ہے جو شریعت متحرہ نے اجازت دی ہے تو اس وقت گویا کہ قربت کرنا گناہ نہیں ہوگا لیکن یہ طلاق سے اس زمرے میں نہیں آئے گا جو بہترین طریقہ جس میں ثواب ملنا ہے تو اب اس نے مقاربت کر لی اب اس نے ان ایام میں عورت کو ایک طلاق دے دی اور جب ایک ماہواری گزر جائے تو بغیر مقاربت کے جب دوسری طلاق دی جائے تو اس کے ساتھ وہی فیل کیا جائے پھر اس کے بعد تیسری پاکی آئے پھر اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس کو رخصت کر دیا جائے یعنی پہلی اور دوسری شک میں فرق یہ ہے کہ اس میں مقاربت نہ کی ہو اور اس میں مقاربت کی ہو اب طلاق کی تیسری قسم جو گنا ہے اور جس کے بارے میں علماء نے فرمایا جس سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب مرد ان کلمات کا تلفظ کرتا ہے اور وہ کون سے ہے اس کی بھی تین قسم ہے جو سب سے بری طلاق ہے کہ ایک مجلس میں دس آتن ایک ساتھ کہہ دینا جا تجھے تین طلاق تو یہ بہت خطرناک الفاظ ہے مرد بہت سخت گناہ میرا کا مرتکب ہو جائے گا اور گویا کہ حدیث شریف میں لانت وغیرہ کی بھی وعیدیں اس پر اتری ہیں کہ جو ایک نشست کے اندر بغیر عورت کو ریاض دیے دئے کہے کہ انت کی طلاقن کہ میں نے تجھے تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی لیکن گناہ گار سنو گناہ گار ہوگا لیکن طلاق ہو جائے گی دوسرا سنیے عورت گویا کہ حالت حیض میں تھی اور طلاق دے دی حالانکہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا چاہیے دینا نہیں چاہیے دے دے گا تو ہو جائے گی حالانکہ یہ بھی گناہ ہے اگر کوئی شخص حالت حیض کے اندر اپنی بیوی کو گویا کے طلاق دے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر دے گا ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ درست نہیں گناہ ہے تیسری قسم اس میں یہ ہے جو گناہ کی ہے کہ جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو ان ان ایام میں عورت کو ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد ان تین صورتوں کا مرتکب یعنی ابھی اس نے مقاربت کی یعنی ابھی وہ قریب ہوا اور قریب ہو کر ہٹا اور ایک طلاق کے لفظ کے ساتھ تین طلاقوں کو دوہرا دیا کہ جا تج پر تین طلاق تو یہ تین صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ تین صورتیں ایسی ہیں جن میں طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اور دو صورتیں جو میں نے پہلے بیان کی احسن اور حسن ان میں طلاق دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا اور طلاق واقع ہو جائے گی اسی طرح ایک مسئلہ اور سنیے اگر عورت حاملہ ہے طلاق دے دی گئی تو طلاق ہو جائے گی آج لوگوں میں یہ بھی مشورہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو اور اسے طلاق دے دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی نہیں نہیں طلاق بھی طلاق ہو جائے گی اور اس طلاق کی عزت کیا ہوگی وضاع حمل جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا وہ عورت دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی چاہے ابھی شوہر نے طلاق دی ہو اور آدھے گھنٹے کے بعد اگر بچے کا تبلد ہو گیا تو عزت ختم ہو جائے گی کیونکہ عدت مسلمانوں میں ایک غیرتی مذہب ہے مسلمانوں کا اسلام ایک غیرتی مذہب ہے اس نے عزت کے اس لمبے پریڈ کو اس لیے رکھا ہے اس پریڈ کو اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں اگر حاملہ ہے تو وہ دوسرے سے نکاح نہیں کرے گی اس لیے تاکہ بچے کا حلالی ہونا ثابت ہو سکے اور اگر اس کو جائز فتوا دے دیا جاتا کہ جناب عورت حاملہ ہو کسی سے نکاح کر لے تو اس وقت پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ پہلا شوہر ہے یا دوسرا شوہر ہے تو اس لیے اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بدائے حمل جب تک بچہ پیدا نہ ہو اور اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت تین ہے تین دفعہ مہاباری آ کر ختم ہو جائے گی اور تین دفعہ وہ پاک ہو جائے گی جب تیسری دفعہ جیسے ہی وہ پاک ہو گئی تو اس کی عدت ختم ہو گئی اور وہ کسی اور من سے شادی کر سکتی ہے شریعت اس پر کوئی زبردستی نہیں کرتی ایک بات ایک سوال ہوتا ہے کہ صرف مرد کو طلاق کی اجازت کیوں دی گئی ایوب خان صاحب تھے تو جرنل وہ سمجھے میں بہت بڑا مفتی بن گیا انہوں نے نکاح نامہ نکالا آپ نے دیکھا ہوگا نکاح نامہ نکاح نامہ کے دوسرے پیج پر آپ دیکھیں اس میں ہم سے میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو اس کو کراس مار دیتا ہوں کیونکہ غیر بات ہے ہم اس کے قائل ہی نہیں اگر ہم سے نکاح پرانا ہے تو ہم ان شرائط کو نہیں مانیں گے جو ایوب خان صاحب نے رائٹ کی ہے ہم ان کو مانیں گے جو رسول اللہ نے رائٹ کی ہے تو ایوب خان صاحب نے ایک عورتوں کی محبت میں ایک لسٹ نکالی اور اس میں یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص اس کی بیوی اس سے تقاضا کرے کہ تو مجھے طلاق کا اختیار دے اور مرد کہے کہ میں دے دیتا ہوں مرد کہے کہ میں دے دیتا ہوں تو یہ جائز ہے حالانکہ شریعت نے اس کے جواب سے فتوا نہیں دیا مرض کو اختیار دینا جائز نہیں اور یہاں پر لکھوایا جاتا ہے قاضی صاحب سے کہ لکھ کر دیجیے قاضی صاحب کہ ہماری بیٹی کو شوہر اجازت دے کہ جب چاہے وہ اپنے اوپر تین طلاقیں نافذ کر دے یعنی وہ خود اپنی طرف سے طلاقیں لے سکتی ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد کو عورتوں پر اثر بنایا گیا ہے طلاق کی باغ دور جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے مرد اگر طلاق نہ دے تو چاہے چاہے کوئی جرنل آ جائے یا کرنل آ جائے تو طلاق نہیں ہو سکتی جب تک کہ مرد طلاق نہ دے تو اب سوال کرتے ہیں کہ مرد کے ہاتھ میں طلاق کیوں رکھی گئی ہے عورت کے ہاتھ میں کیوں نہیں رکھی گئی تو یہ اللہ کے قاعدے ہیں اس کے قواعد ہیں یہ اس کی حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا تھا عورتوں کی عقلوں کو اس لیے اللہ رب العزت نے طلاق کی باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دی اور اس کا جواب جو اللہ معنی نے دیا بڑا خوب ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مغلوب الغضب ہوتی ہے یعنی غصے میں دبی ہوئی ہوتی ہے اور جلدی غصے میں آ جاتی ہے اگر عورت کے اختیار اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو ابھی نکاح ہوا ابھی طلاق ہوئی ابھی نکاح ہوا ابھی طلاق ہوئی کیونکہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو اس وقت اس کا مزاج بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے اس کو بار بار غصہ آتا ہے تو غصے کے تحت وہ کئی شریعت کی حدود کو مسمار نہ کر دی اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کیونکہ وہ ہمیشہ غصے پر بھاری رہتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے باغ ڈور معاشرے کی صلاحیت کے لیے اور معاشرے کے نظم و ضبط کے لیے اللہ نے یہ باغ ڈور مرد کے ہاتھ میں رکھی عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی ایک بات پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس طرح کہ میں نے بھی عرض کیا کہ عورت حالت حیض میں چڑچڑا پن اس کا ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے تو اب حضرات گرامی اگر عورت کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی جاتی طلاق کی تو آپ کو پھر کوئی گھر ہنستا اور کھیلتا نظر نہیں آتا ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے اور اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اس بات کو جان لیا اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر اکثریت آ فرمائی اور طلاق کی باغ مردوں مردوں عطا فرمائی کہ اب مرد طلاق دیں گے عورتیں اپنے اوپر طلاق نافذ نہیں کر سکتی اور سب سے اہم جواب جو میرے آقا نے دیا ہے یہ تو علامہ عینی کا میں نے جواب دیا تھا جو میرے آقا نے سب سے پہلے جواب دیا صلی اللہ تعالی وسلم وہ سنیے سکار نے فرمایا عورت ناقص العقل ہے عورت ناقص العقل ہے یہ سمجھتی کم ہے بولتی زیادہ ہے سمجھتی کم ہے بولتی زیادہ ہے تو اس لیے حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی مستدرک کے اندر بھی ہے یہ اتنی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے بیچ میں لاہور سے ایک اخبار چھپا تھا اس میں میں نے سنا ہے کہ عورتوں نے ایک لاہور میں کمیٹی بنائی ہے اور اس میں عورتوں کے ایک لیڈر ہے انہوں نے یہ فتوا دیا اخبار کے اندر کہ جو شخص عورت کو ناقص العقل کہے وہ ہمارے نزدیک خود ناقص العقل ہے اللہ ہم نے کہا یہ لفظ کہہ کر عورتوں تم اپنی عقل کو روس پر پہنچا رہی تھی وہ سیدھا جہنم میں پہنچ گئی اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کسی مولانا کا فتوا نہیں ہے سرکار نے فرمایا عورت ناقص العقل ہے اور سرکار فرماتے یہ ٹیڑی پھسلی ہے صحابہ سرکار نے فرمایا یہ ٹیڑھی پھنسلی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو یہ سیدھی نہیں ہوگی ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی تو ان سے پیار محبت سے تم جتنا کام نکالنا چاہتے ہو کر لو اگر سختی کرو گے تو سرکار فرماتی ہے ٹیڑھی پھنسلی ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن یہ سیدھا نہیں ہوگی جو سرکار علیہ السلاط اسلام انسان کے سب سے بڑے نفسیات کے حکیم اور حکمت کے ماہر تھے انہوں نے حضرات گرامی کی بات بیان کی اور آج بھی الحمدللہ ہر بندہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ واقعی میں کہ یہ بات اور خصوصاً شادی شدہ حضرات اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ سرکار نے جو بات کی ہے وہ بالکل انسان کی حکمت کے مطابق کی ہے تو اس اعتراض کا ہم نے جواب دیا کہ جناب عورتوں کو طلاق اختیار کیوں نہیں دی ہے اب آئیے اہم مسئلے کی طرف کہ آیا بیک وقت دی گئی تھی میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سارے زاوی سمجھاؤں اس لیے میں نے فلسفہ چھڑا تھا اب مسئلہ اٹھتا ہے کہ آیا بیک وقت دی گئی تین طلاق کا کیا حکم ہے یعنی ایک وقت میں دو جملوں کے ساتھ یا تین جملوں کے ساتھ جیسا کہا جا میں نے تجھے تین طلاق دی ایک یہ ان کو الگ کر کے کہ جا میں نے تجھے طلاق دی جا میں نے تجھے طلاق دی جا میں نے تجھے طلاق دی تو یہ تین جملے بنا کر کہیں یہ ایک لفظ میں تینوں کو شمار کریں تو جمہور علماء امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد الحمد اسلام کے چار مستحد ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ طلاق ہو جائے گی اب سنیے لیکن ان چاروں نے اس بات کا فتوا تو دیا ہے کہ طلاق ہو جائے گی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص ایک محفل کے اندر ایک لفظ کے ساتھ تین طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی لیکن میں اس کو بدعت اور گنا سمجھتا ہوں یعنی بدعت اور گنا تو کہتا ہوں لیکن ہو جائے گی اور یہی فتوا امام مالک نے دیا ہے کہ میرے میرے نزدیک بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص ایک محفل کے اندر اپنی بیوی کو ایک یاد رکھیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے یہ زبان پر پرندہ بیٹھا ہے یہ اڑ گیا تو یہ پھر لوٹ کر نہیں آتا بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے بیوی کہیں پر بھی ہو دو گواہ منتخب ہو جائیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے طلاق دی ہے یا اس نے تحریری طور پر مذاق میں بھی لکھا ہو تو طلاق ہو جائے گی یعنی اس طرح کے ڈرائنگ کر رہا ہے اور اس میں اس نے لکھ دیا میری بیوی کو طلاق ہے تو گویا کسی نے یہ لکھ دیا تو طلاق ہو جائے گی نہ تو طلاق میں غصہ چلتا ہے نہ مذاق چلتا ہے تو امام مالک فرماتے اگر کسی نے ایک نشیب کے اندر تین الفاظوں کے ساتھ کہہ دیا کہ جا میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی یا کہا جا تجھے تین طلاق تو فرماتے میرے نزدیک وہ طلاق ہو جائے گی لیکن ایسا شخص بدعتی ہے اور گناہ گار ہے امام شافی فرماتے میں گناہ گار کا فتوا نہیں دیتا امام شافی کہتے ہیں میں گناہ دار کا فتوا نہیں دیتا میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے مستحب کا فرق کیا مستحب یہ تھا کہ وہ تین پاتی میں طلاق دیتا لیکن اس نے اگر ایک ہی جملے میں تین طلاق دے دیا تو میں اس کو تر کے مستحب کہتا ہوں لیکن طلاق ہو جائے گی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کی کتابوں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے دونوں قول پر فتوا دیا ہے یعنی امام اعظم کے قول پر فتوا دیا ہے کہ گناہ ہے اور امام شافی کے پر بھی فتوا دیا ہے کہ ترک مستحب ہے لیکن چاروں ائمہ میں گناہ اور مستحب میں اختلاف ہے طلاق بکو ہونے میں اختلاف نہیں ہے یہ چاروں کہتے ہیں اگر کسی نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی اختلاف صرف اس میں آیا گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک وہ گناہ گار ہوگا اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اس کو گناہ گار نہیں کہتا لیکن طلاق ہو جائے گی یہ سن لیا آپ نے اچھا یہ یہ سب سے پہلے فتنہ نکالا کس نے کہ تین طلاق سے ایک طلاق ہوتی ہے تو شیوں نے نکالا ہے حوالہ سماج فرما لیجیے شیوں کی مستند کتاب جس طرح ہمارے نزدیک مسلم شریف ہے شیعہ حضرات کے ہمارے نزدیک طرح بخاری شریف ہے تو شیعہ حضرات کے نزدیک صحیح کتاب ہے اصول کافی ہمارے نزدیک مسلم شریف ہے تو ان کے نزدیک فروئل کافی ہمارے نزدیک ترمیزی شریف ہے تو ان کے نزدیک ملا یخبر الفقی ہمارے نزدیک ابو داؤل شریف ہے ان کے نزدیک استفسار ہے ہم سیاستہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک چھ حدیثوں کی صحیح کتابیں ہیں ان کے نزدیک چار صحیح کتابیں اصول کافی فرو کافی من لا یخد الفقی اور استفاد یہ چار کتابیں سیاہ اربا کے نام سے یاد کی جاتی ہے تو فرو کافی کے اندر یہ گویا کی حدیث نقل کرتے ہیں تشیح کہ حضرت جعفر علیہ السلام نے بیان کیا اور اس کی میں نے حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ حضرت امام جعفر سے فقہ کیسا چلا ہے تو حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں عربی میں کہتے ان ان ذرا علیہ السلام سلاسن ذرا نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تلن کا سلاسن اس نے اپنی عورت کو ایک ہی محفل میں تھی مجلس کی واحدہ ایک ہی مجلس میں تین طلاق دی آپ کیا فتوا دیتے ہیں تو تشریح لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کالا ہیا واحد اس نے تین دفعہ بھولے بھولا ہو وہ ایک ہی ہوگی تو پتا چلا سب سے پہلا یہ فتنہ نکالنے والے اہل تشیدرات تھے جن کی ہوا کو لے کر بنسروڑوں والوں نے اس مسئلے کو اٹھایا پتا چلا حضرات اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ تین طلاق سے تین ہوتی ہے اور جو کہ تین طلاق سے ایک ہوتی ہے ان کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دے دیا اب اگر کوئی شخص کہے کہ تین طلاق سے ایک ہوتی ہے تو اس کے شیعہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے میں نے نہیں سنا دی جی۔ اب سنیے وقت تین تین طلاق ہی ہوتی ہے اس پر ہمارے دلائل سن لیجیے توجہ کے ساتھ میں اس کو لمبا کر رہا ہوں وقت کی طرف مت جائیے گا میں اس کو بہت چھوٹے پیمانے میں بیان کر سکتا تھا آپ کے سامنے لیکن میں نے باپ در باب آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ ایک ایک جز اچھی طرح سے آپ کو سمجھ نہ سکے کہ آئمہ کا مذہب کیا ہے مانا کیا ہے طلاق کا نغوی مانا کیا ہے تو یہ سارے میں نے باب اس لیے آپ کے سامنے رکھے اب ہمارے دلائل سماج فرمائیے آپ کہ ہماری جو دلیلیں ہیں کہ تین طلاق اگر ایک محفل میں دے دی جائے تو وہ تین طلاق ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہماری دلیل قرآن سے اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا قاعدہ بیان فرمایا سورہ بکر کے اندر کہ دو طلاق کے بعد بھی خادم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان طلاق طلاقوں سے رجوع کر لے اور چاہے تو رجوع نہ کرے لیکن کہا فلاں کہ اگر اس نے ان دو کے بعد فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب اس کی بیوی اس پر حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے ٹھیک ہے تو اس ایپ میں جو ہمارے استدلال ہے وہ حرف فعم نے طلاق دے دی اس آیت میں کا پہلا جز جو ہے اطلاق کے مرتان اطلاق مرتان کہ طلاق دو ہیں کہ اگر کسی نے دو طلاقیں دے دی تو یہ رجئی ہے اور وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے پھر آگے اللہ نے فوراً فرما فعم تلّا اگر اس نے تیسری دے دی یعنی دو دی تھی تو صحیح ہے اگر اس نے تیسری دے دی تو یہ تیسری طلاق کی وجہ سے وہ عورت اس پر حلال نہیں ہوگی اور اس میں ہمارا کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہ فائن طلّہ کا فرما کر شروع میں ہر سے فا ہے جو تاقید بلا محلت کے لیے آتا ہے یہ فا جو ہوتا ہے نا فا کسی لفظ کے شروع میں جیسے کہ طلاق فعین طلّہ کہا تو فعین طلّہ کہا اللہ نے جو فا فرمایا ہے عربی گرامر میں فا وہاں پر لایا جاتا ہے جو بات فوراً وقوع میں آنے والی ہو اور جو بات تاخیر میں وقوع میں آنے والی ہوتی ہے وہاں پر سما لایا جاتا ہے سما اور اسی لیے عربی گرامر میں بھی اور اصول تفسیر میں بھی ہے کہ سما تاخیر کے لیے آتا ہے تاخیر کے لیے آتا ہے لیکن فا فوراً کے لیے آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دو طلاق دے اور اس کے بعد اگر اس نے فوراً تیسری طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے گویا کے شوہر کے لیے وہ عورت جو ہے کہ وہ حلال نہیں ہوگی اور اب قاعدے قواعد عربیہ کے اعتبار سے مانا یہ ہوگا کہ دو رجی طلاقیں دینے کے بعد اگر خاوند نے فوراً تیسری طلاق دے دی تو اب اس یہ عورت اس مرد پر حرال نہیں ہوگی ہماری سب سے پہلی دلیل قرآن سے ہے دوسری بات بخاری شریف کبھی سنیے جس میں سرکار نے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان کیا ہے بخاری شریف جد نمبر دو صفا نمبر آٹھ سو حضرت سعد بن صاحب کہتے ہیں کہ ایک انصار صحابی تھے وہ سرکار کے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا تو کیا اس کو قتل کر دوں سرکار نے فرمایا قتل کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے لان کا مسئلہ ہے یعنی جو لانت کرنے کا مسئلہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ کیا تھا کہ لانت کرنے کا مسئلہ ہے ان دونوں کو مسجد میں بلا لیا گیا وہ انصاری شخص بھی آ گیا اور اس کی بیوی بھی آ گئی سرکار موجود تھے دیکھیے سرکار کے سامنے فیصلہ ہو رہا ہے سرکار موجود تھے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں سچی ہوں اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں سچا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو جب یہ لیان کر لیے تو لحان سے نکاح الگ ہو جاتا ہے تو وہ دل میں سوچنے لگے کہ اگر میں اس عورت کو دوبارہ رکھوں گا تو میں تو جھوٹا ہو گیا کیونکہ میں نے تو پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نے اس کو فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا ہے اور میں نے اپنے پر لانت بھی کر لی ہے اب اگر میں اس کو اپنے قریب کروں گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا اور اللہ کی لانت مجھ پر ہو جائے گی تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو بخاری کا الفاظ فت اللہ کا سلاسن انہوں نے سرکار کے سامنے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو تین طلاقیں دے دی میں نے اس کو تین طلاق دے دی اور سکار اسرات السلام نے اس کو نافذ کر دیا اور اس سے واضح حدیث ابو داؤ شریف کے اندر موجود ہے پہلے اس حدیث کی شرح سماج فرمائی ابن حضر کہتے ہیں کہ مزال کا لیانا لا یو ہر ریموہ نہیں کہتے ہیں اس کو طلاق دینے کی ضرورت کیا تھی کیونکہ جب لعان کیا تھا تو لعان سے خود بہت طلاق ہو گئی تھی یعنی جب دونوں نے دوسرے پر لانت کی تھی تو لانت سے تو ایک دوسرے پر دونوں کو طلاق ہو گئی تھی تو اس انصاری شخص کو طلاق دینے کی کیا ضرورت تھی تو امام ابن جلس کرانی فرماتے ہیں اس نے یہ سمجھا تھا کہ شاید لانت کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ہے اس لیے اس نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے فارادہ تحریم طلاق فقال ہی تالکن فلاسن اس نے اس عورت سے مطلق جان چھڑانے کے لیے سرکار کے سامنے کہا تالکن فلاسن میں اس کو تین طلاق دیتا ہوں اب منکرین کہتے ہیں جناب بخاری میں لفظ تو نہیں ہے کہ سرکار نے نافذ کر دیا ہو میں نے کہا چلو وہ بات بھی میں ابھی سے بتاتا ہوں کہ تین طلاقیں سرکار کے سامنے دی گئی اور سرکار نے نافذ کی داؤ شریف ہماری حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے میں جن نمبر ایک سفا نمبر تین سو چھ پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضرت سال بن کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا فتل کا فلاسن جیسے اس انصاری نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تل تل کہا کہا تن فلاسن کہ جب اس نے تین طلاقیں دی تو سرکار نے کیا کیا فن فضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ سرکار نے وہ تین طلاقیں فرما دی تو دیکھیے اب کیا منہ رہا آپ کا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاق ہونے پر کوئی حدیث نہیں کتنا بڑا جھوٹ ہے میں نے حبود ہاؤس شریف حدیث پڑھی آپ کے سامنے حضرات گرامی جس میں سرکار کے سامنے تین طلاق دی گئی فن فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے وہ تین طلاقوں کو ایک محفل کے اندر جمع فرمایا اور تینوں طلاقیں سرکار نے نافذ فرما دی اور سب سے بڑی بات میرے عزیزوں یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے اور اس باب کا نام کیا رکھا ہے باب من اجازت طلاق سلاسا کہ باب اس بیان میں ہے کہ جس میں ہم ایسی حدیث لاتے ہیں کہ جس میں تین طلاقیں دینا جائز ہے اب اگر تین طلاقوں کا وجود نہ ہوتا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کبھی اپنی کتاب کے اندر اس کا باب نہ باندھتے اور اس باب کو باندھنے کے بعد امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ تن قائم رہتا ہوں سلاسن کہ انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اس نے سرکار کے سامنے میرے سامنے سرکار سے مسئلہ پوچھا اور سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ایک آدمی نے ایک آدمی نے اپنی عورت کو تین دی پھر اس عورت نے دوسری شادی کی پھر اس آدمی نے بھی اس کو تین طلاقیں دی تو یا رسول اللہ کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے تو سرکار نے شاہ فرمایا کہ یہ پہلے شوہر کے لیے جب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ متی نہ کرے تو اب اس حدیث کے اندر الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ان رجورن تل کا امداد سلاسن کہ یا رسول اللہ جس آدمی نے اپنی عورت کو تین طلاق دی ہو اگر تین طلاق دینے سے طلاق نافذ نہ ہوتی تو سرکار اس عورت کو کہتے بھلے اس نے سو دی ہو سو دینے سے تھوڑی طلاقیں ہو جاتی ہے وہ تو ایک ہی طلاق ہوگی نہیں بلکہ سرکار نے تین کے لفظ سے تین کو نافذ فرما دیے اب یہ میں نے دوسری میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ طوالت سے میں بچ رہا ہوں لمبے ہونے بیان کی لمبائی سے میں بچ رہا ہوں ورنہ بے شمار حدیث سرکار ثابت ہے کہ سرکار نے اپنے سامنے تین طلاق کو تین نافذ کیا ہے لیکن ظلم اتنا ہے جھوٹ اتنی صفائی سے بولا جاتا ہے کہتے ہیں نہیں جناب سرکار کے دور میں تو تین طلاق ایک ہی ہوا کرتی تھی اس کو آخر میں بیان کرتا ہوں اور مزید سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمران بن حسین حضرت عمر حضرت علی حضرت جابر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو ہریرا یہ صحابہ کرام ہے جو سرکار کے بعد فتوا دیا کرتے تھے کہ تین طلاق سے تین طلاق ہوتی ہے اب میں کہتا ہوں اگر تین طلاق سے تین طلاق نہیں ہوتی تو تم نے حدیث کو زیادہ سمجھا تھا یا حضرت ابو بکر نے سمجھا تھا یا حضرت عمر نے سمجھا تھا یا حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عمر حضرت ابن باس حضرت عمران حضرت عمر حضرت علی حضرت جابر حضرت ابو حردا حضرت عبداللہ مسعود اور اس کے علاوہ بے شمار صحابی ہیں جو یہی فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر تین طلاق محفل میں دے دی گئی تو یہ گنا تو ہے لیکن طلاق ہو جائے گی اور اس پر آخر میں جو میں بات ارض کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے دو دلیلیں صرف اپنی موضوع پر رکھی ہے آخر میں ہمارے جو اس دعوے کے منکر ہیں جو ان کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ کہتے ہیں مسلم شریف کے ہے کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد حضرت تاؤس وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے سنا کہ نبی پاک کے زمانے میں تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی لیکن حضرت حضرت عمر کا جب دور آیا تو حضرت عمر نے لوگوں کی لاپرواہی کو دیکھ کر تین طلاق کو تین کر دیا ورنہ سرکار کے دور میں تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی یہ ہمارے پڑوسیوں کے پاس سب سے چوٹی کی دلیل ہے اور ابن ٹینیا نے اسی دلیل کو اٹھا کر بڑا شور مچایا ہے لیکن حضرات گرانی آپ دو الفاظ میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی دلیل کی کیا حیثیت ہے مسلم شہید کی حدیث ہے اور اس حدیث کا دار و مدار حضرت تاؤس پر ہے حضرت تاؤس حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں میرے استاد ابن عباس نے مجھ سے یہ کہا کہ سرکار کے دور میں تین طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا لیکن حضرت عمر کے دور میں تین طلاق کو ایک نہیں تین کر دیا گیا یعنی یہ فتوا حضرت عمر نے دیا ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضرت عمر یہ فتوا دے کر گستاخ ہوئے کہ نہیں کہ انہوں نے شریعت پر ذاتی کی کہ نہیں کہ سرکار کے دور میں تو تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی اور حضرت عمر نے تین طلاق کو تین کر دیا بتاؤ حضرت عمر پر کیا فتوا لگاؤ گے حضرت عمر پر فتوا نہیں لگ سکتا تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں یہ حضرت تاؤس ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور ان کو حدیث سننے میں وہم ہوا ابن عباس سے اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خود فتوا دیتے ہیں کہ تین طلاق ہو جاتی ہے جب وہ خود اپنے علاقے میں بیٹھ کر تین طلاق کا فتوا دے رہے ہیں تو وہ کیسے حدیث روایت کر سکتے ہیں کہ سرکار کے دور میں تین طلاق ایک ہوا کرتی تھی کیا آپ حضرت عمر پر بھی الزام لگاؤ گے اور حضرت ابن باس پر بھی الزام لگاؤ گے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے حضرت ابن باس نے حدیث کے ہٹ کر فتوا دیا نہیں حضرت گرامی بلکہ حضرت ابن باس کے سارے شاگرد یہی کہتے تھے بلکہ خود حضرت مجاہد جو حضرت ابن باس کے بڑے چوٹی کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے خود پوچھا میرے پاس کتاب موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں خود حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا اور میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ حضور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو کیا تین ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا ہاں ہو جاتی ہے تو پتا چلا کہ حضرت ابن عباس خود تین طلاق کا فتوا دیتے ہیں اور آپ کے سارے شاگرد تین طلاق کہتے ہیں لیکن آپ کا ایک شاگرد حضرت تاؤس جس کو وہم ہوا ہے اور اس نے وہم کی بنا پر حضرت ابن عباس کی طرف اس بات کو راغب کر دیا میں کہتا ہوں یہاں پر اگر حضرت تاؤس کو غلط کہا جائے تو صحیح ہے لیکن ہم حضرت عمر کو غلط نہیں کہہ سکتے حضرت ابن عباس کو غلط نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ صحابی ہے یہ تابعی ہے ان کو اگر حضرت گرانی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت تاؤس سے بہم ہوا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عمر سے بہم ہوا یہ اللہ ان سے غلطی ہو گئی یہ حضرت ابن عباس سے بہم ہوا یا ان سے غلطی ہو گئی حضرت گرانی ایسی کوئی حدیث مالی وجود میں آج تک منکر پیش نہیں کر سکتا کہ وہ کسی صحابی کے شاگرد کا فتویٰ دکھائے کہ جناب اس نے تین طلاق کو ایک کہا ہو لیکن میں کہتا ہوں اس کا استاد وہی صحابی تین طلاق کو تین کہتا ہے تو حضرات گرانی یہ بات صرف مکر اور فریب پر ہے میں نے بڑے الفاظ میں اور موٹے موٹے الفاظ میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے کوئی پیچیدگی میں میں آپ کو لے کر نہیں گیا کوئی باریکی کے مسائل نہیں بتائے اس لیے میں نے اس اپنے دلائل کے لیے ایک قرآن کی آیت اور دو حدیثوں کو منتخب کیا اور منکرین کی سب سے بڑی دلیل جو تھی وہ مسلم شریف حدیث تھی اور اس حدیث میں تارا دار و مدار حضرت تاؤس پر تھا اور حضرت تاؤس جو ہے وہ حضرت ابن عباس کی شاگرد ہیں حضرت ابن عباس تو خود تین طلاق کو تین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کہتے تھے تو یہ وہم اس لیے سارے علماء نے کہا ہے کہ حضرت تاؤس کو وہم ہوا کیونکہ وہ اکیلے شاگرد ہیں اور حضرت ابن عباس کے ہزاروں شاگرد کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس جو ہے وہ تین ہی طلاق کا فتوا دیا کرتے تھے تو ہم ہزار کو غلط نہیں ایک کا بہن کہہ سکتے ہیں ہم صحابی کو غلط نہیں ایک کا بہن کہہ سکتے ہیں اور صحیح بات یہی ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق نافذ کی گئی اور سرکار نے تین طلاق کو تین پر نافذ فرمایا دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات آخری بات یہ بھی سن لیجیے کہ غصے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نافذ ہو جاتی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی اڑا رکھی ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی تو میں نے کہا کبھی شوہر یہ نہیں کہتا بیگم جائیے حلوہ بنا کر لائیے اور حلوہ لا کے جب دیا جائے تو شوہر خود دل بھر کر منہ میٹھا کرے کہا بیگم میں بہت خوش ہوں جاؤ اسی خوشی میں میں تم کو طلاق دیتا ہوں تو خوشی میں تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہے طلاق جو بھی دیا جاتا ہے وہ غصے میں دی جاتی ہے تو اگر غصے میں طلاق دی جائے تو اگر یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں جناب میں تو غصے میں اتنا تھا کہ میں تو پاگل ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا ہم نے کہا رہنے دیجیے آپ غصے میں پاگل ہو رہے تھے تو اپنے کپڑے تو آپ نے نہیں پھاڑے آپ کو پتا تھا یہ کھانا ہے یہ فنا ہے یہ پیسہ ہے یہ کاغذ ہے اگر اس وقت آپ کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھ دی جاتی تو آپ کو سب پتا چل جاتا جناب یہ نوٹ ہے اور یہ اخبار ہے اخبار کے کاغذ ایسے ہوتے ہیں نوٹ کے کاغذ ایسے ہوتے ہیں تو خدا را بجلی کے چکر میں آ کر خدا کے قانون پر زیادتی مت کرو اگر غلطی ہو جائے تو کھل کر اس کا اعتراف کرو آج شرمندگی ہوگی کل اللہ کی بارگاہ میں سرخری نصیب ہو جائے گی دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں شرعی حدود جتنے مسائل ہیں تمام کا اعتبار کرنے کی اور تمام کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولائے کریم جو حضرات شرعی حدود کو پامال کرتے ہیں ان بدین کی صحبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو شرعی مسئلہ ہم نے بیان کیا مولائے کریم محض دین مبین کی وضاحت کے لیے تھا کسی پر تنقید نہیں کوئی بحث مباحث کے نہیں تھا ایک تنقیدی ذہن نہیں بلکہ ایک تحقیقی ذہن سے ہم نے اس مسئلے کو وعدے کیا مولا کریم ہمارے اس خلوص کو اپنی بیمار میں قبول فرما اور مولا کریم اسی طرح ہر میدان میں تحقیق کے ساتھ حق کہنے کی توفیق عطا فرما اپنے دلائل کے ساتھ اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا ہم سیاہ کاروں کے بھی یا رب تپشے محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واخر داوانا الحمد للہ رب العالمین